اس نے آسمانوں اور زمین کو برحق مقصد سے پیدا کیا ہے جو شرک یہ لوگ کرتے ہیں وہ اس سے بہت بالا و برتر ہے